سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا شروع کر دے دوبارہ اور تم میں سے ہر کوئی اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا شروع کرے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا یعنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد کیا جائے اور جو آدمی لوگوں سے مستغنی ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اور جو آدمی مانگنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا دے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کہ آپ سے بھی مانگنے کا یہی حکم ہے آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ سے بھی ایسے ہی ہیں یہ سن کر سیدنا حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا میرا ہاتھ کسی بھی عربی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوگا حدیث نمبر پینتیس سو سترہ مسند احمد